آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر دو سو چالیس کو وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ دیں تو کیا ہے وَسِيَّتَ لِّي أَزْوَاجِهِمْ مَتَانِ إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ تو اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک فائدہ اٹھانے کی وصیت کر جائیں کہ انہیں نکالا نہ جائے فائن خرج نہ پھر اگر وہ عورتیں خود ہی نکل جائیں گھر سے فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسہن من معروف تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو اپنے بارے میں وہ معروف طریقے سے کریں یعنی وہ عورتیں پھر اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں اس کی تمہیں گناہ نہیں وہ اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے پہلے اس آیت کی شان نزول رکھوں گی ایک واقعہ آتا ہے اسحاق بن راہوہ نے اپنی تفسیر میں یہ نقل کیا کہ ایک شخص اہل طائف میں سے مدینہ منورہ چلا آیا اور اس کی اولاد اور مرد اور عورتیں اور ماں باپ بھی تھے وہ مدینہ منورہ میں انتقال کر گیا اس چیز کی نفس سلم کو خبر دی گئی آپ نے اس کے والدین اور اولاد کو دستور کے مطابق مال دے دیا مگر اس کی بیوی کو کچھ نہ دیا گیا تاہم اس کے وارثوں کو حکم دیا کہ اس کے خامن کے مال میں سے ایک سال تک اس کو نفقہ یعنی خرچ دیا جائے گا اس پر رعایت نازل ہوئی لیکن یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت رعایت منسوخ ہو چکی ہے پیچھے ہم ناسے قائد پڑھ چکے کہ جس میں بیوہ کی عدت چار مہینے اور دس دن کی تھی کہ جس صورت میں وہ عورت جو ہے عدت کو پورا کرے گی آیت نمبر دو سو چونتیس یعنی ٹو تھرٹی فورتھ نمبر کی آیت و لذین منکم ویزرون من کم و یضرون اربت اشقرم و اشرا جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کے پیچھے بیویاں ہوں تو بیویاں چار ماہ اور دس دن تک انتظار کریں گی تو وہ آیت ناسخ ہے یعنی وہ لیٹسٹ ہے اور یہ جو آیت سامنے ہے یہ منسوخ آیت ہے اور اس کے حکم آسان ہو گیا پہلے دور میں اس اس کے اترنے سے پہلے جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ایک سال تک بیوی کو خرچہ دیا جاتا تھا بس لیکن اسلام نے بہترین طریقے سے وراثت کے جب اصول سامنے رکھے تو اس میں بیوی کو نہ صرف یہ کہ ون ایٹتھ اور بعض حالات میں تو ون فورتھ حصہ بھی دیا اور پھر چار ماہ اور دس دن کے بعد دوبارہ دوسری شادی کرنے کی بھی اجازت دے دی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین دن بدن آسان ہوا اور ہمارا دین جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ بہترین صورت میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں یہ بھی سبق دے دیا کہ کوئی شوہر اگر مرتا ہے تو پھر بیوی کا تعلق ٹوٹ نہیں جاتا بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ شوہر کے مرتے ہی بیوی اور شوہر کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے پہلی بات ہے اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر عدت کس کی کرتی ہے وہ پھر کیا ضرورت ہے ختم ہوئی بعض لوگ ایک ظلم کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ میت کو دیکھ سکتے ہیں لیکن بیوی نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا تو جو باقی دیکھ رہی ہیں وہ کیا اس کے نکاح میں وہ بات دل کو بھی نہیں لگتی نا سمجھ بھی نہیں آتی تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ عمل کیا جائے باتوں پہ جس جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح اس آیت کے بارے میں امام مجاہد کہتے ہیں کہ پہلے آیت ایک سال کی تھی لوگ نصیحت کر کے جاتے تھے اپنی بیویوں کے بارے میں کہ ان کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے ہاں وہ بیویاں خود نکل جائیں یعنی دوسری جگہ شادی کر لیں یا ماں باپ کے گھر چلی جائیں تو پھر گناہ کی بات نہیں ہے تو امام مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوہ کے لیے سات مہینے اور بیس دن سال بھر میں سے وصیت قرار دی اگر وہ چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق وہیں ٹھہری رہے اور اگر چار مہینے پورے دس دن پورے کر کے وہاں سے چلی جائے تو غیر اخراج والی کیفیت ہے تو کوئی گناہ نہیں لیکن ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اب چار مہینے دس دن تو ہیں لیکن اگر کوئی زیادہ وقت رہتا ہے اور اس کے بعد یعنی شادی نہیں ہوتی تو اگر وہ اپنے سسرال ہی کے ساتھ معاملہ رکھتے ہوئے رکھتا ہے تو یہ پھر حالات ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے معاملے ہیں اور کس طریقے کا معاملہ ہے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے عطا سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد میراث کا حکم نازل ہوا اس سے پہلے میراث آیتیں نہیں تھیں تو پھر اس نے مکان کے حکم کو منسوخ کر دیا پس وہ عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اور اس کے لیے شوہر کی طرف سے مکان کا انتظام نہیں ہوگا جینے کے ساتھ ساتھ ساتھ مرنے کی بھی باتیں ہیں آپ دیکھیے اس قرآن نے ہمیں ہر طرح سے ایک عجیب سا معاملہ بتا دیا نا کہ کتنا اچھا ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ لوگ اپنی زندگیوں کو پرسکون کر لیں اگر ان کی زندگی میں اللہ کے احکامات آ جائیں اور اب دیکھیے کہ رکوع کے خاتمے پہ پھر ایک دفعہ طلاق والی عورتوں کی بات ہے ولیل متعلقات متعم بالمعروف حقن المتقین اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے دینا دلانا ہوگا یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے لازم ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں ٹاپک کلوز کیا جا رہا ہے یہ بالکل آخری آیت ہے طلاق کے ٹاپک کی کیا طلاق والیوں کو معروف طریقے سے دو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ذہن سازی کرتے کرتے اور سے اور اور سے اور تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ دیکھو ابھی بھی سوچ لو کہیں کمی تو نہیں کہیں کچھ آپ نے کرنا تھا اور وہ نہیں کیا ہو اس بارے میں بھی آتا ہے ابن جریر اور ابن زید سے کہ جس وقت آیت کریمہ و عَلَى و ہن علل الْمُقْتِرِ قدر قدر نازل ہوئی تو اس پر ایک شخص کہنے لگا کہ اس نے بھلائی کی تو میں بھی ایسا کروں گا اور اگر وہ بھلائی دیکھنے والی میں نہ ہوئی تو میں یہ سلوک نہیں کروں گا یعنی اگر بیوی اچھی رہے گی تو میں ایسا کروں گا ورنہ نہیں تو اس پر رعایت نازل ہوئی کہ وہ لل متعلقاتی بالمعروف کہ سب طلاق شفتہ عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانا ہے یعنی تلخیاں کتنی ہی کیوں نہ بڑھ چکی ہوں اس کے باوجود فائدہ ان کو دینا ہے تاکہ وہ عورت اپنے آپ کو ایک محفوظ شہری سمجھتے ہوئے بہترین طریقے سے ان معاملات کو سامنے رکھ سکے ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے اسلام عورتوں کی حمایت کرتا ہوا دکھتا ہے آپ محسوس کرتے ہوں گے پڑھتے ہوئے میں بھی سوچتی ہوں یہ چیز کبھی کہ مردوں کی باتیں کم ہیں وہ عمومی باتیں ہیں لیکن عورتوں کے نام لے کے اور ایک ایک مختلف ان کے حلیے اور ایک ایک طریقے کو سامنے لاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالی تعالیٰ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں کہ دیکھو ان کے حق ہیں ان کی بات کرنا دیکھو ان کے بارے میں تمہیں ضرور پتہ ہونا چاہیے متاؤں بالمعروف اچھے طریقے سے کچھ دے دلا کے رخصت کرو کیونکہ تم نے اللہ کے نام پر ان کو حلال کیا تھا حقن المتقین دیکھو مردو یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اپنی عورتوں پہ ظلم اور زیادتی کرو تقوا کا ذکر کیوں کیا تاکہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی میں لوگ اللہ سے ڈریں یہ نہ سوچیں کہ بس ہم جو کریں وہ ہماری مرضی ہے اور کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اور فرمایا لعلکم تعقلون اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو اور ہم کیا کہتے ہیں بس چوم لو سمجھنے کی ضرورت تو کم ہی لوگوں کو پڑتی ہے نا کتنے لوگ ہیں جو کتاب کو سمجھنا چاہیں یا اس پہ غور اور تدبر کرنا چاہیں لوگ تو یہی سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ بس ہم کافی تعظیم کرتے ہیں اپنی کتاب کی اور اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی آیات کو پیش کر کے کہا کہ اب تم سمجھو تم بوجھو یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح خاندانی زندگی کے اختتام پر پیدا ہونے والی الجھنوں کو واضح کیا یہ غور کرو جب عورت بیوہ ہو جائے اس کے حقوق کو واضح کیا جب عورت کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جائے تو کیسے اس کی دل جوئی کرنی ہے یہ سیکھا ہم نے ان آیتوں پہ غور کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو واضح کر کے حقوق بھی دلائے تلخیاں ختم کیں آسن انداز میں نئی زندگی شروع کرنے کے راستے ہم وار کیے کیا عقل والوں کے لیے معاشرتی زندگی کے بہترین احکامات نشانی نہیں ہے کس بات کی نشانی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ رب کا کلام ہے جو تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے دیتا ہے اور جو تمہیں واقعی انسان بناتا ہے تمہیں اللہ کا بندہ بن کے بندوں کے لیے بھی ایک ایسا ذریعہ بناتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ تم سے محفوظ رہیں کبھی مرخصتیں دیتا ہے کہیں مجبوریوں کی نماز کو حاستہ کر دیتا ہے بیٹھ کے پڑھ رہے ہو کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو لیٹ کے پڑھ رہے ہو کیا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نشانی نہیں ہیں کس طریقے سے ہم ان باتوں کو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورت میراث کی طرح بٹتی تھی کوئی مر جاتا تو اس کی بیوی کو بھی لوگ ورثے کی طرح بانٹتے جس کے ہاتھ میں آ جاتی لوگ چادر ڈالتے جس کی چادر اس عورت پہ گر جاتی وہ اس کا وارث سمجھا جاتا اب وہ جو معاملہ مرضی اس کے ساتھ کرے چاہے خود بیاہ کرے چاہے کسی کے بیاہ میں رکھے اس کے مال کو لے لے کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری نشانیاں دی عقل کرو غور کرو دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے تمہیں کتنا پیارا دین دیا کتنی اچھی تمہیں رہنمائی کی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے کتنے ہیں کون اٹھاتا ہے جس کو واقعی اللہ کو پانا ہے جس کے دل میں اللہ کی قرب ہے بیچ میں نماز کی بات رکھ دی اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ میری آیتوں پہ غور کرو تدبر کرو دیکھو تو صحیح کہ میں نے تمہیں کیسے خوبصورت احکامات دیے نماز ایک مومنانہ زندگی کی وہ مختصر سی تصویر ہے جو پھیلتی ہے تو مکمل اسلامی زندگی بن جاتی ہے دوبارہ بولوں اپنا جملہ نماز ایک مومن کی زندگی کی وہ مختصر سی تصویر ہے جب یہ تصویر پھیلتی ہے نا تو مکمل اسلامی زندگی بن جاتی ہے اللہ اکبر بظاہر وہ دس پندرہ منٹ میں پڑھی ہوئی نماز ہے لیکن اس نماز کا اثر بندہ مومن کی زندگی کے ہر ہر پہلو پہ دکھتا ہے ہماری نمازیں ایسی نہیں کہ بندے نماز پڑھتے ہوئے تو رب کے سامنے جھکے ہوں اور عملی زندگی میں اس کی کوئی کیفیت نہ دکھے اب دیکھیے کہ ایک مختصر سی آیت پڑھی نا ہم نے حافظ ولسلواتی وسلاۃ البسطیٰ قوم خان تین اتنی مختصر آیت ہے لیکن نماز کے تین اہم ترین اجزاء کو پیش کیا گیا کیا نماز کا پانچ وقت کے لیے فرض ہونا نماز ایک قابل اہتمام چیز ہے نماز کی اصل حقیقت عجز و انکساری ہے اللہ تعالیٰ نے بیچ کی نماز کا ذکر کر کے بتا دیا کہ پھر نمازیں پانچ ہیں آج کچھ لوگ پانچ نمازوں کے بھی قائل نہیں رہے اللہ اکبر تو لہٰذا بات یہی ہے کہ ہم نے ان احکامات کو سنا اور سمجھا اب اس کا اثر ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے میں چاہوں گی کہ یہاں پہ یہ ٹاپک پورا ہو رہا ہے تو ایک دفعہ آپ کے سامنے تھوڑا سا طلاق سے لے کے عدت کی بات ہے اس کو ایک خلاصے کے طور پہ رکھ دوں تاکہ پھر کوئی مشکل اگر آپ کے ذہن میں کہیں بھی اگر ہے تو وہ حل ہو جائے اور آپ اس کو ایک اسٹریچ میں دیکھ سکیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار کہنے اور سننے سے ہی سمجھ آتی ہیں کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن میں ہوں اس بات سے کہ کیسے طلاق دی جائے تو اس پہ انشاءاللہ اللہ پہ پھر عدت کے مسائل پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکمت رکھی ہے اور خیر رکھی ہے تب دیکھیے کہ بڑے شوق سے بیاہی ہوئی لڑکیاں اور بڑی محنتوں سے ڈھونڈے ہوئے شوہر جو ہوتے ہیں بعض اوقات یا جو رشتے آتے ہیں لیکن نہیں نپتے ساتھ بنتا ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے اسلام نے ایسا معاملہ کھول دیا کہ اگر کبھی انسانی مزاج ہے نہ ملیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھلا ہونا چاہیے تو اس کے لیے جو آسان طریقہ ہے وہ وہی ہے جو پیچھے بات ہو چکی کہ سارے پہلے اسباب پورے کر لیے جائیں بسانے کی کوششیں کی جائیں اور اس کے بعد پھر طلاق دی جائے طلاق دینے کا طریقہ وہی ہوگا کہ مرد پیریڈس میں نہیں دے گا اگر دے گا تو گناہ گار ہوگا عورت کو ایک پیریڈ سے دوسرے پیریڈ کے بیچ میں اگر وہ ایک دفعہ بھی کہہ دیتا ہے یا زیادہ دفعہ بھی کہتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق قرار دیا جائے گا پھر دوسرے پیریڈز کے بعد وہ چاہے تو دوبارہ بول دے چاہے تو خاموش رہے اگر مرد ایک دفعہ بھی کہہ دیتا ہے طلاق ہے اور پھر تین مہینے کے اندر بیوی سے تعلق قائم نہیں کرتا تو تین ماہ گزرنے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے ویلڈ ہے وہ ساتھ نہیں رہ سکتے ساتھ رہنے کی صورت ایک ہی ہے کہ دوبارہ نکاح کریں گے اب اس کے لیے بیچ میں کسی دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح اگر ایک مرد دو دفعہ بھی کہہ دیتا ہے آج کہا پھر ایک پیریڈ گزر گئے دوسرے پیریڈ کے بعد پھر دوبارہ کہہ دیا تو دو ہو جائیں گی لیکن پھر بھی کچھ نہیں کہتا تو بھی دوسرا چانس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری شادی کی نوبت کہاں آتی ہے جہاں پہ لوگ تین دفعہ بول دیتے ہیں تین مہینوں میں الگ الگ تین بار طلاق اگر دے دی تو پھر اس صورت میں دوبارہ کسی دوسری شادی کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ طلاق دینے کے طریقے کو دیکھیں ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے ایک طلاق کے ذریعے سے علیحدگی ہو اس کا طریقہ کیا کہ میاں بیوی کے درمیان نکاح کے بعد اگر ایسے اختلافات بڑھ گئے کہ نوبت طلاق کی آ گئی شوہر بیوی کو پیریڈز آنے کے بعد توہر کی حالت میں اس سے تعلق قائم کیے بغیر طلاق دے دیں اور تین مہینے تک رجوع نہ کرے عدت ختم ہوتے ہی میاں بیوی میں مستقل جدائی ہوگی اب اس صورت میں دوسری اور تیسری طلاق کی ضرورت باقی نہیں رہے گی عدت کے دوران بیوی کو اپنے ساتھ گھر میں رکھنا اس کا خرچہ دینا معمول کے مطابق ہوگا ایک طلاق سے فائدہ کیا ہوگا عدت ختم ہونے کے بعد اگر دوبارہ کبھی نکاح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے توہر میں پہلی طلاق دی پھر پیریڈ آئے پھر توہر ہوا پھر پیریڈ پھر توہر پھر پیریڈ جو ہی حیض ختم ہوئے لہتگی ہو جائے گی اور تیسرا حیض ختم ہونے کے بعد اگر عورت دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے چاہے اسی شوہر سے کرے یا دوسرے سے کرے پھر دوسری صورت دو طلاقوں سے لہدگی کی ہے اس کی صورت بھی وہی ہے نکاح کے بعد اختلاف بڑھے طلاق ہوئی شوہر بیوی کو ایک مہینہ طلاق دے گا پھر انتظار کرے گا دوسرے پیریڈز کے بعد دوبارہ طلاق دے گا اور اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تین ماہ تک بیچ میں اگر رجوع کر لیتا ہے تو بھی وہ تو معاملہ عام صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن دوسری کے بعد پھر تیسرا مہینہ اگر گزر جاتا ہے تو پھر وہ علیحدگی ہو جائے گی تو بہرحال یہ معاملہ بہت ہی آسان ہے صرف یہ کہ ہمارے معاشروں میں چونکہ عموماً یہ عام نہیں لوگوں نے اس کو عجیب و غریب سا ایک کھیل بنا رکھا ہے تھوڑی سی بات کروں گی عدت کے بارے میں کیونکہ عدت کا موضوع جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں گزرا اور کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو طلاق کی عدت ہے اور دوسری جو عدت ہے وہ بیوکی کی تو دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے اور اس کے احکامات کو فرق ہے تو چند لفظوں میں صرف پوائنٹس میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی تاکہ پھر آپ کا یہ ٹاپک تک پورا ہو جائے اور آپ پورے شرح صدر کے ساتھ ان باتوں کو یاد رکھ سکیں کیونکہ جب تک ذہن میں شبہ رہتا ہے تو انسان اس چیز کو پھر پورا نہیں کر پڑتا تو پہلی بات یہ ہے عدت کے بارے میں کہ اگر کچھ عورتیں جن کو ابھی پیریڈس نہیں آئے یعنی چھوٹی بچیاں اور دوسری وہ عورتیں جن کو پیریڈس ختم ہو چکے ہیں مینو پاز والی خواتین ان کے لیے عدت تین ماہ ہے ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ اس میں آپ لکھیں گے کہ پریگننٹ عورتیں جو ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے یہ دونوں صورتوں میں ہے یہ پریگنینسی کی عدت جو ہے یہ بیوگی بھی اور طلاق دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ کہ عام حالات میں عورت جس کو پیریڈز آتے ہیں تو پھر اس کے لیے عدت جو ہے وہ تین کرو ہے یعنی بہترین بات یہ کہ تین پیریڈز ہو کے وہ پاک ہو جائے ٹھیک ہے اور چوتھی پھر اس میں آپ صورت لکھ سکتے ہیں کہ جو بیوگی کی عدت ہے وہ عام حالات میں چار ماہ دس دن ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بوڑھی عورت ہے پیریڈ ختم بھی ہو چکے تو ہر صورت میں وہ چار ماہ اور دس دن ہوں گے دوسری جو عدت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ عدت کے دوران عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی پھر تیسری بات اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر عورت خلا حاصل کرتی ہے یہ ایک اور قسم کی عورت ہوگی تو اس کی عدت ایک مہینے کی ہے دیکھیں عدت کے جو مقاصد ہیں نا ایک تو یہ ہے کہ عورت ذہنی طور پہ مطمئن ہو جائے اب دیکھیے جب مرد طلاق دیتا ہے تو عورت کو سب سے زیادہ شوق ہوتا ہے کہ اس میں تین ماہ کی بات ہوئی یا تین کرو کی بات ہوئی عورت کو ذہن بنانے میں ٹائم لگتا ہے خلا میں عورت کا ذہن پہلے سے بن چکا ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ ایک پیریڈ سے بھی فارغ ہو سکتی ہے پھر دوسرا اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ اسی عرصے کے اندر رہتا ہے پھر باقی اب دیکھیے کہ جو بیوگی کی عدت ہے اس کے اندر یہی بات ہے کہ عورت جو ہے وہ ضرورت کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے لیکن رات جو ہے وہ گھر رکھے ایک حدیث میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتی ہوں اس بارے میں حضرت زینب بنت کعب سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری کی بہن فریہ بنت مالک بن سنان نے بتایا کہ وہ نفس وسلم کے پاس آئی اور پوچھا کیا وہ بنی خدرہ میں اپنے گھر جا سکتی ہے کیونکہ میرے خامن کے غلام بھاگ گئے ہیں وہ انہیں ڈھونڈنے نکلے جب ایک مقام ہے طرف قدوم وہاں پر پہنچے تو غلاموں کو پایا غلاموں نے میرے خامن کو مار دیا چنانچہ میں نے نفس وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں کیونکہ میرا خاون میرے لیے کوئی مکان یا خرچ وغیرہ چھوڑ کر نہیں مرا تو حضرت فریعہ کہتے ہیں کہ نفس وسلم نے فرمایا ہاں چلی جاؤ حضرت فریہ کہتی ہیں کہ میں وہاں سے نکلی ابھی مسجد یا حجرے میں ہی تھی تو نفس وسلم نے مجھے بلایا اور کسی کو بلانے کا حکم دیا اور مجھے بلایا گیا آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا میں نے ساری بات دوبارہ بیان کی جو میں نے اپنے شوہر کے بارے میں کہی تھی آپ نے فرمایا تب اپنے گھر میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے چنانچہ میں نے اس گھر میں چار ماہ دس دن پورے کیے حضرت فریہ کہتی ہیں کہ جب حضرت عثمان بن غفان خلیفہ بنے تو انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مسئلہ دریافت کیا تو میں نے انہیں یہی بتایا اور انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ دیا اسے ابو داود نے روایت کیا ہے تو اس سے بات تھوڑی سی واضح ہو چکی ہوگی کہ عورت شوہر ہی کے گھر میں رہے بہترین بات یہی ہوتی ہے کچھ کنڈیشنز ایسی ہو سکتی ہیں جس میں لیکن یہ کہ بلا ضرورت زیادہ باہر نہ نکلے اور نہیں نکلنا چاہیے لیکن رات بہرحال حال گھر میں ہو ایک چھوٹی سی بات اور آخری اس میں کر دوں اور وہ کیا ہے کہ کسی کا شوہر کھو گیا یعنی بعض مرد ہوتے ہیں وہ دوسرے ملک میں چلے گئے خبر نہ دی ملے نہیں گم بھی ہو جاتے ہیں نا بعض لوگ کڈنیپ ہو گئے اب ایسی عورت کیا کرے تو ایسی عورت کے لیے حکم کیا کہ چار سال انتظار کرے گی یعنی شوہر کی کوئی خبر نہ ہو کوئی رابطہ نہ ہو کوئی خرچ پانی نہ ہو ایسی صورت میں اگر مرد کوئی رابطہ نہیں کرتا تو عورت چار سال انتظار کرے گی اس کے بعد پھر وہ چار ماہ اور دس دن عدت گزارے گی یہ سوچ کے کہ وہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے اس کے بارے